ومن يطع الله الله الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر محدثاتها وكل وكل وكل في النار بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن تصيبهم تو

او قال صلی اللہ علیہ وسلم معزز حاضر جمعہ آج رجب کی پچیس تاریخ ہے رجب اسلامی کیلنڈر کا ساتواں مہینہ ہے رجب کا مہینہ حرمت والا تعظیم و ادب والا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے سور توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان عدت شہور انََََََََََ عدہ عندن فی کتاب اللہ کی مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ ہے اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے پھر آگے اللہ فرماتا ہے اس میں چار مہینے حرمت والے ہیں حرام ہیں حرام کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ کرنا قتال کرنا لڑائی کرنا شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے وہ چار مہینے کون سے ہیں قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا کس نے بتایا ہمارے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وہی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ان باتوں کو بتایا تو جیسے قرآن ہمارے لیے حجت ہے قرآن کا ماننا ضروری ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کی سنتوں کو ماننا ضروری ہے آپ نے حدیث کے اندر پر بیان فرمایا کہ ایک لمبا خطبہ آپ نے دیا حضرت الوداع کے موقع پر اور اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین تو لگاتار آتے ہیں دلقیدہ دلحجہ و محرم و رجب و مدر بین جمعہ و شعبان اور رجب کا مہینہ جو جماعت الخرا اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے وہ مہینہ قبیل مدر اس مہینے کی زیادہ تعظیم کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت ان کی طرف کر دی ورنہ مہینوں کو بنانے والا اللہ رب العالمین تو یہ جو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے یہ ہے اس مہینے کی حقیقت اور اس مہینے کی اہمیت جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے ساتواں مہینہ اس کے بعد شابان کا مہینہ آئے گا پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو یہ رجب کا مہینہ یہ شریعت کے اندر دین اسلام کے اندر اس کی یہ حیثیت ہے کہ یہ حرمت والا تعظیم و ادب والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ظلم کرنا قتال کرنا جنگ و جدال کرنا شریعت کے اندر بنا کر دیا گیا لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے اور افسوس یہ ہے کہ جیسے اور مہینوں کو ہمارے یہاں کے لوگوں نے یا مسلمانوں نے بدعات اس مہینے کے اندر کثرت سے ایجاد کر دی ہیں اسی طریقے سے مہینہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں جن کا اسلام سے آپ کی سنت سے صحاب کرام سے صلب صالحین سے کوئی تعلق نہیں ہمیں ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جیسے ہمارے لیے سنتوں کا جاننا ضروری ہے ایسے ہمارے لیے بدعت کا جاننا بھی ضروری ہے کیوں ضروری ہے تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ عمل کر رہے ہوں سنت سمجھ کر کے جائز سمجھ کر کے لیکن وہ عمل ہمارے لیے غلط ہو حرام ہو بدعت ہو اس لیے جہاں سنتوں کا جاننا ضروری ہے وہی ہمارے لیے بدعات کا جاننا بھی ضروری ہے جہاں ہمارے لیے توحید کا جاننا ضروری ہے وہی ہمارے لیے شرک کا بھی جاننا ضروری ہے جہاں ہمارے لیے ثواب کے کاموں کو جاننا ضروری ہے وہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے انسان کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو نصیحت کر سکیں اس کو تعلیم دے سکیں اس کو بتا سکیں کہ تمہارا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے اس لیے بدعت کا جاننا بھی ضروری ہے ہنستے ہوئے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میں شر سے سے بچ سکوں اس خوف کہیں شر مجھے لاحق نہ ہو جائے اس لیے میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تو جہاں خیر کا جاننا نیکی کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہی ہمارے لیے شر کا بھی برائیوں کا جاننا بھی ضروری ہے یہ ضروری ہمارے لیے کیوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو اس سے ہم دور رکھ سکیں لوگوں کو نصیحت کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں اس لحاظ کے اس خطبے کے اندر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رجب کے مہینے میں ہمارے ملکوں کے اندر کون کون سے ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے ہمارے نبی نے جو عمل کیا وہ عمل کرنا ہمارے لیے سنت ہے جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے سنت صرف کرنے کا نام نہیں ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے گا سنت ان چیزوں کے چھوڑنے کا بھی نام ہے جو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اگر ہمارے نبی نے چھوڑ دیا مطلب یہ کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے اس کے اندر بھلائی نہیں ہے اگر خیر ہوتا بھلائی ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہیں چھوڑتے ضرور کرتے آپ نے کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑا ہے صلب صاحب نے صحابہ نے خیر کا کوئی کام نہیں چھوڑا ہے اگر انہوں نے نہیں کیا اور انہی کے زمانے کا آنے والا واقعہ ہے نہیں کیا انہوں نے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے کرنے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے ہم نبی سے زیادہ متقی نہیں ہو جائیں گے صحابہ زیادہ پرہیزگار نہیں ہو جائیں گے جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے اسی لیے سنت کی قسمیں علماء نے دو بیان کی ہیں ایک سنت فعلی جس کا تعلق فعل اور کرنے سے ہے اور دوسرا سنت ترکی جس کا تعلق ترک اور چھوڑنے سے ہے جس کو نبی نے چھوڑ دیا ہم چھوڑ دیں گے اس کو نبی ہمارے لیے اسوا ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے صاحب کرام صلی علیہ ہمارے لیے اسوا اور نمونہ ہے لہذا جب انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے تو اس لیے میرے بھائیوں بدعات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اس مہینے کے اندر جو چیزیں کی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر عقیدہ رکھتے ہیں کثرت سے عمرہ کرنے کا اور کثرت اور زیادہ اجر اور ثواب کا خاص طور سے روافظ کو آپ نے دیکھا ہوگا روافظ جو شیعہ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں دشمنان صحابہ وہ کیا کرتے اس مہینے کے اندر کثرت سے عمرے کرتے ہیں وہ رجم وہ رمضان کے مہینے عمرہ کرنے نہیں آتے وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے کثرت سے ابھی تو کرونا کا موسم اور ماحول ہے ورنہ آپ پہلے جاتے تھے مکہ مدینہ تو رجب کے مہینے میں آپ دیکھتے تھے یہی لوگ زیادہ نظر آتے تھے مسجدیں آباد ہو پھول ہوتی تھیں عمرہ کرنے کے لیے ہی لوگ زیادہ آتے تھے تو رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے تعلق سے عقیدہ رکھنا کس مہینے عمرہ کرنے کا انسان کو ثواب زیادہ ملتا ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں عمرہ کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے لیکن کسی مہینے کو خاص کر دینا ہے دن کو کہ اس میں زیادہ ہم کو ثواب ملے گا جبکہ مانوی نے خاص نہ کیا ہو تو انسان کو یہ سوچنا غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے آپ نے پورے عمرے کب کیے ضلخہ کے مہینے میں رجب کے مہینے میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر آپ نے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضلت بیان کی آپ نے جو فضلت بیان کی ہے وہ رمضان کے مہینے میں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب انسان کو ملتا ہے اس لیے انسان رمضان کے مہینے میں جائے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا ثواب دے گا ہمارے نبی نے فرمایا ہے لہذا جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا دن یا رات کبھی بھی رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں دن میں کریں گے تبھی وہ سوا ملے گا یہ بھی کچھ لوگوں کے ہاں جہالت پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں رات میں کریں گے تو رات ختم ہو گئی دن میں عمرہ انسان روزہ رکھتا ہے انسان اس لیے روزے کی حالت میں کریں گے تو زیادہ سوا ملے گا ایسی بات نہیں ہے رمضان پورے مہینے کا نام ہے اور دن اور مہینہ رات اور دن مل کر کے ہوتا ہے لہذا رات میں کریں آپ دن میں کریں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہو رمضان کا مہینے اگر ختم ہو گیا ہے یا داخل نہیں ہوا ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے لیکن رجب کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی نہ آپ نے رجب کے اندر کوئی عمرہ کیا لہذا یہ عقیدہ کہ رجب کے مہینے میں انسان کو زیادہ عدل اور ثواب ملتا عمرہ کرنے کا یہ عقیدہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے یہ بات شریعت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ پہلی بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے آج رجب کی پچیس تاریخ ہے ہمارے یہاں رجب کی ستائیس تاریخ کو لوگ اسرا اور معراج کا جشن مناتے ہیں یہاں بھی میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کیمپوں کے اندر یا شہر کے اندر جو غلط عقیدے کے ہیں برے عقیدے کے لوگ ہیں اور قبر پرست لوگ ہیں بدعت خرافات کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی دکان کو سجا لیتے ہیں ربی الاول میں بھی سجا لیتے ہیں اور اس طریقے سے جب یہ دن آتا ہے تو اس دن بھی سجا لیتے ہیں تو ہمارے ملکوں کے اندر بھی کون ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں یہاں کے لوگ نہیں کرتے کیونکہ یہ بدعت الحمد للہ یہاں پر نہیں پائی جاتی یہ ہمارے ملکوں کے اندر چیز پائی جاتی ہے جہاں لوگوں نے دین کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں جس کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ستائیس رجب کو لوگ جشن مناتے ہیں عید یہ رجب کی ستائیس تاریخ کو کیا کہتے ہیں دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تھا اور معراج آپ کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے خوشی کا دن لہٰذا ہم بھی خوشی مناتے ہیں اپنے گھروں کو سجائیں گے مسجدوں کو سجائیں گے کمکمیں لگائیں گے اور عبادات وغیرہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر میرے بھائی یہ عمل سراسر دین کے اندر بدعت ہے حرام اور ناجائز ہے کیوں حرام اور ناجائز ہے اس لیے کہ ہمارے نبی نے اور آپ کے صحابہ نے سلب صالین نے کبھی عمل نہیں کیا ہے یہ واقعہ ہمانوی کے ساتھ پیش آیا اور آپ کی زندگی میں کم سے کم گیارہ بارہ یا دس بار تو پیش ہی آیا کیونکہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے اس کے بارے میں مورخین کے اختلاف ہے سیرت کے عظیم مؤلف عظیم سیرت نگار علامہ شفیع الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور رحیق المختوم اور رحیق المختوم یہ کتاب عربی میں لکھی پوری دنیا میں اس کتاب کو پہلی پوزیشن ملی اس کتاب کا اردو میں اور دیگر زبانوں کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا ہے اس کے بارے میں علماء کیا اختلاف ہے انہوں نے چھ اقوال پیش کیے چھ اقوال کوئی کہتا ہے جس جی سال ہمارے نبی کی بے ست ہوئی اسی سال واقعہ پیش آیا کوئی نبوت کے دسویں سال کہتا ہے کوئی گیارہویں سال کہتا ہے کوئی تیرہویں سال المہین ایک قول یہ بھی ہے کہ نبوت کے بارہویں سال یا دسویں سال ستائیس رجب کو یہ واقعہ پیش آیا وہ بیان کرتے کہ واقعہ یہ قول صحیح نہیں ہے اس لیے نہیں صحیح ہے کیونکہ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہی معراج کا واقعہ پیش آیا جب تک وہ زندہ تھی معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا ان کی وفات کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نماز معراج کے اندر فرض ہوئی اور جب تک وہ زندہ تھی اس وقت تک معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا اور ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے جن کی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی پہلی بیوی ہیں جن سے اللہ رب العامی نے آپ کو ساری اولاد آ فرمائی سوائے ابراہیم کو جو ان کے ان کی لوڈی ماریا رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ورنہ آپ کی ساری اولاد انہیں سے ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے تو جب تک وہ زندہ تھی معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا ان کی وفات کب ہوئی ہے ان کی وفات کیا نام ہے نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لہذا یہ کہنا کہ نبوت کے دسویں سال ستائیس رجب کی واقعہ پیش آیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے رجب پہلے آتی ہے رمضان پہلے آتا ہے پہلے رجب آتا ہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے لہذا رمضان میں جب ان کی وفات ہوئی تو رجب کے اندر یہ واقعہ کیسے پیش آ سکتا ہے ان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے اسی لیے علامہ سف الرحمان مبارک پوری رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے دسویں سال رمضان کے بعد کا کبھی بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں حتمی تاریخ نہیں بتا سکتے اللہ رب العالمین نے اسرا کا ذکر کیا معراج کا ذکر کیا قرآن میں خاص طور سے اسرا کا لیکن تفصیلات نہیں بتائی گئی اور ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے حدیثیں بیان کی لیکن ان حدیثوں کے اندر اس کے دن اور تاریخ کی کوئی تعین نہیں کی گئی کہ فلاں تاریخ یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ اصل بات تھی واقعہ اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو بلند کیا آپ کو فضلتہ فرمائی آپ کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا کسی اور نبی کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے معراج میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی جنت جہنم کا دیدار کیا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اللہ رب العالمین نے آپ پر بہت سارے احکامات نازل کیے نماز کا تحفہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمایا یہ ساری چیزیں ہوئیں معراج کے واقعے میں انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے سب کو سلام کیا سب نے آپ کے سلام کا جواب دیا سب نے آپ کی نبوت کے اقرار کیا جنت جہنم کا بھی آپ نے دیدار کیا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں یہ سب واقعات یہ ساری چیزیں آپ کے مقام مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ہیں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی نبیوں کے امام آپ کو اللہ رام نے بنا کر کے بھیجا لہذا یہ یہ فضیلت اور یہ منقبت آپ کس واقعے سے حاصل ہوئی لہذا تاریخ یاد رکھنا یا تاریخ کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ کس تاریخ یا کس رات یا کس دن کوئی واقعہ پیش آیا اگر یہ زیادہ ضروری ہوتا تو جہاں و حدیث کے اندر ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے دن اور تاریخ بھی بیان کر دیے جاتے لیکن نہیں بیان کیا گیا نمبر ایک نمبر دو ہمارے نبی نے ہجرت سے پہلے ہمارے نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہجرت سے پہلے واقعہ پیش آیا ہجرت کے بعد آپ مدینہ کے اندر دس سال رہے دس سال رہے دس سال آپ کی زندگی میں معراج کا دن آیا یا معراج کی رات آئی لیکن کیا آپ نے کبھی بھی کسی رات اس رات کا اہتمام کیا ہو کسی بھی سال کہ آپ نے معراج کیا تھا لہذا آپ نے اس کا اہتمام کیا ہو اس رات آپ نے جاگا ہو گھروں کو مسجدوں کو سجایا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا جو آپ نے کبھی اور نہ کیا ہو قطام اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر اس کا کرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دین کو مکمل کر دیا تو تو تو دین دین و وردی دینا آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا اللہ رب العالمین نے کے اندر شاہد کریمہ کو نے فرمایا دین تکمیل ہو گیا مکمل ہو گیا نعمت اللہ نے پوری کر دی دین اسلام صلی اللہ راضی ہو گیا لہذا دین اسلام کی تکمیل کے بعد اگر کوئی واقعہ انسان ایجاد کرے گا کوئی عمل کرنا شروع کرے گا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اسی کو تو دین کے اندر بدات کہا جاتا ہے بدات کہتے ہیں دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا کوئی ایسا عمل کرنا جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو کون سی رکاوٹ تھی ہمارے نبی کے ساتھ کون سی رکاوٹ تھی ممانعت تھی ہمارے نبی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی واقعہ پیش آ چکا فضیلت کا واقعہ ہے مقام مرتبہ واضح کرنے کا واقعہ ہے ہمارے نبی کے ساتھ واقع ہو چکا لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جشن نہیں منایا اس رات عبادت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جو اور دنوں میں نہ کرتے رہے ہوں لہذا اس رات عبادت کا اہتمام کرنا جشن کرنا میرے بھائی فتح جائز نہیں ہے یہ حرام اور ناجائز ہے دین اسلام کو اللہ رب مکمل کر دیا ہے اور جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین تھا وہی دین رہے گا ہم دین کے اندر نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عہٰہ منہ حد امرنا امرنہ دل من و سوارت اللہ کے حدیث ہے صحیح بخاب مسلم کی روایت جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے یعنی اسے رد کر دیا جائے گا وہ انسان بھی مردود ہوگا اور اس کا عمل بھی مردود کر دیا جائے گا اس کے عمل کو بھی لوٹا دیا جائے گا اس کا عمل اوپر نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو واپس کر دے گا رد کر دے گا لوٹا دے گا اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن جو بداتی ہوں گے اپنے حوض ہاں سے لوٹا دیں گے اپنے حوض ہاں سے بھگا دیں گے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض ہاں پر تشریف فرما ہوں گے مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی اور ان کو آپ سے بھگایا جائے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں آپ ان کو وضو کے نشان سے سدے کے نشانات سے پہچان لیں گے کہیں گے ہماری امت کے لوگ ہیں آپ سے کہا جائے گا فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سی چیزیں پیدا کر دی تھی آپ کو نہیں معلوم کیونکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے غیب کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا تھا غیب کی بات اللہ نے آپ کو بتائی لیکن غیب کا علم کہ آپ اپنی طرف سے غیب کی باتیں جان جائیں یہ اللہ رب العالمین نے کسی کو علم نہیں دیا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عالم الغیب اللہ رب العالمین ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا اگر کوئی اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے تو اللہ رب العامن کے اسم اور صفات میں شرک کا انتقال کرتا ہے آپ سے کہا جائے گا کہ ان تدری آپ کے کے بعد انہوں نے دین اندر کیا کیا پیدا کر دیا آپ کو نہیں معلوم ہمارے بھی فرمائیں گے لمن غیر دینی ان لوگوں کے لیے بربادی ہو ہلاکت ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی دین کو بدل دیا دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی لہذا ایسے لوگوں کو بھگاؤ ایسے لوگوں کو آپ بھگا دیں گے ایسے لوگوں کو حوصلہ لوٹا دیں گے ایسے لوگوں کو حوصلہ پانی نصیب نہیں ہوگا یہ ہے مردود کمانا کہ اس کا عمل بھی مردود لوٹا دیا جائے گا اس آدمی کو بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوصلہ لوٹا دیں گے بھگا دیں گے کیونکہ یہ محبت کی پہچان نہیں ہے یہ محبت کی پہچان آپ کی سنت کی تباہ کرنا ہے آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ضابطہ دے دیا پرانے مقدس کے اندر کیا فرمایا آ فرماتے قل اللہ فرماتا ہے قل ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ آپ فرما دیجئے لوگوں سے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے نقش قدم پر چلو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا آپ کی سنتوں کی اتباع یہ محبت کی دلیل ہے دین کے اندر بدعت ایجاد کرنا نئی نئی چیزیں پیدا کرنا یہ آپ سے نفرت کی دلیل ہے یا آپ سے محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی محبت ہے تو آپ کی سنتوں کو پیروی کیجیے محبت ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے جن چیزوں کو مانوی نبی نے چھوڑ دیا تھا جن چیزوں پر عمل نہیں کیا مانوی ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے یہ محبت کی دلیل ہے محبت کی دلیل دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنا نہیں ہے آج ہماری امت میں لوگوں نے الٹا سبق پڑھا دیا بدعت کرنے والے کو لوگ عاشق رسول کہتے ہیں عزب اللہ منظال حالانکہ عاشق رسول کہنا بھی غلط ہے عشق کا لفظ یہ انسان اپنی بیوی اپنی یہ جو ہے اپنی ماں اور اپنی بیٹیوں کے لیے یہ نہیں کہتا مجھے تم سے عشق ہے مجھے تم سے عشق ہے کوئی نہیں کہتا یہ عشق کا لفظ بیوی کے لیے یہ انسان محبوبہ کے لیے استعمال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں سب کے پیشہ اور رہبر ہیں آپ کا اتنا اونچا اور مقام مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے علاوہ کسی کو مقام عطا نہیں فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا عاشق کے رسول کہنا ہمارے نبی کی توہین ہے یہ ہمارے نبی کی ذات کی توہین ہے نہیں رسول کا لفظ استعمال کرنا عشق نبی سے نہیں ہوتا نبی سے محبت ہوتی ہے کہیں قرآن میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہیں حدیث کے اندر عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا سلم صحیح نے صحابہ نے کہیں لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا سب کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے محبت کا لفظ استعمال کرتے تھے محبت کے اندر تعظیم ہے محبت کے اندر اخلاص ہے لیکن عشق کے اندر انسان عشق اس سے کرتا ہے اپنی بیوی اور محبوباؤں سے کرتا رہا باللہ اس کے اندر وہ عشق کا لفظ مہذب لفظ نہیں ہے عشق کا لفظ یہ جو ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہے عشق کے لفظ کے اندر جو ہے یہ محبت نہیں پایا جاتا لہذا یہ عشق کا لفظ استعمال کرنا نبی کے ساتھ یہ انتہائی درجے کی توہین درجے کی توہین ہے لہذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے تو الغرض کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو کہ ہمارے نبی نے اس کو عمل نہیں کیا لہذا اس کا عمل کرنا ہمارے لیے قطام جائز نہیں ہوگا سلم صالحین نے کبھی نہیں کیا آپ صحابہ کی تاریخ پر ڈالیے اور اس طریقے سے جو سرب سال ام کرام گزرے ہیں ان کی تاریخ پر ڈالیے ان کے اخبار پر ڈالیے آپ کو نظر آئے گا کبھی بھی انہوں نے یہ عمل نہیں کیا لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے ہنستے عائشہ اور اس طریقے سے ہنستے امام مالک دونوں فرماتے ہیں میرے بھائیوں کہ جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو خیانت کا الزام لگاتا ہے یا تو اللہ ہر براہمن پر الزام لگاتا ہے خیانت کا الزام اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کے اندر بات رکھی لیکن نبی نے اس کو چھپا لیا نبی نے اسے لوگوں تک نہیں پہنچایا نوز بلّہ کتنا بڑا ہے اللہ کے کی ذات کے اوپر اور یا تو اللہ پر الزام لگاتا ہے کہ دین کا حصہ ہونا چاہیے لیکن اللہ نے اس کو دین نہیں بنا کر کے رکھا نوز باللہ اللہ پر استدرا کرتا ہے گویا کہ اللہ پر الزام لگاتا ہے کہ دین کا حصہ اسے ہونا چاہیے لیکن اللہ رب العالمین نے دین کا حصہ اسے نہیں بنایا یا اللہ نے نازل تو کیا ہمارے نبی پر لیکن ہمارے نبی نے اس کو چھپا لیا نعوذ باللہ اسے لوگوں تک آپ نے نہیں پہنچایا لہذا میرے بھائیوں بدعت بہت خطرناک چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر ہر خطبۃ الحاظہ کے اندر کہا کرتے تھے کہ ان کلّہ بدعت غلال وک اللہ غلالت الفنار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے یا کو محدثات العبور فن کلّہ محدث بدا وک اللہ بدعت غلالہ نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ نئی چیز بدات ہے اور بدعت گمراہی اور گمراہی انسان کو جہنم کے سنتی و سنت المادین اب تو علیہ المحادی میری سنتوں کو لادن پکڑو اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو جو داڑ کے دانت ہوتے ہیں اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو سنتوں کو نہ چھوڑو سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں میرے بھائیوں عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے علیہ کم بھائی قد کفی تم پرانی چیزوں کو لازم پکڑو جن کا تعلق اللہ کے رسول کی زندگی سے ہے صحابہ سے ہے سلم سالم سے ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے تمہیں نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے دین اسلام کی ہمارے نبی پر تکمیل فرما دی لہذا ہمیں دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچنا چاہیے اور نئی چیزوں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر ہمارے معاشرے میں اور اگر ہمارے علاقے کے اندر ایسی کوئی چیز رائج ہے میرے بھائیوں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہیے یہ مخالفت اللہ کے سر کی سنت اور آپ کے حکم کی مخالفت یہ عذاب علیم کا پیش خیمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلی حضر خالفون فتنا اور یوسیب مادابن علیم جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں آپ کی سنتوں سے اراض کرتے ہیں آپ کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے یا فتنے سے دو چار ہو جائیں یا فتنے کے اندر پڑ جائیں وہ یا دردناک اداب ان کو پہنچ جائے کیونکہ اللہ رب کو گوارا نہیں ہے کہ اس کی نبی کی سنتوں کو پامال کیا جائے نبی کے اندر دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کیا جائے یہ اللہ رب کو گوارا نہیں ہے وہی ہمارا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول کی مہر ہوگی جس پر رسول کا فرمان ہوگا رسول کا عمل ہوگا وہی ہم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جو عمل اس کے حبیب و خلیل کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہوگا اس عمل کو اللہ البرامین کبھی قبول نہیں فرمائے گا لہذا میرے بھائی ہمارے سنتیں کافی ہیں سنتیں پر عمل نہیں کر پاتے ہم لوگ نئی نئی چیزوں کے لیے ہم بڑے چاقو چوبند رہتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ بنا لیتے ہیں نوز بلّہ اسرام میراج کے جشن رجب کے کنڈے بھی اسی مہینے کے اندر لوگ بناتے ہیں اور اس طریقے سے شابان کے اندر آئے گا شابان کا مہینہ بتائیں گے آپ کو کہ شابان کے مہینے کے اندر لوگ جو شب برات بناتے ہیں عید مراد نبی بناتے ہیں کتنی بھی جاتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے یاد کر رکھی ہیں لہٰذا میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں ہمیں نئی چیزوں کی ضرورت نہیں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اگر نئی چیز پیدا کرتے ہیں یا تو نبی پر الزام یا تو اللہ رب العالمین پر الزام نبی پر الزام خیانت کا اللہ پر الزام استدراک کا کہ اللہ رب العالمین سے دین کے اندر نہیں رکھا جبکہ دین کا بھی اچھا ہونا چاہیے دین ہمارے عقل کا نام نہیں ہے ہم جسے اچھا سمجھے وہ اچھا ہو جائے نہیں اچھا ہوا ہے جسے نبی کہے گا اچھا ہوا ہے جسے قرآن کہے گا اچھا ہوا جسے ہم صالحین کہیں گے ہماری عقل کے مطابق کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہماری عقل تو بہت ساری چیزوں کو اچھی کہتی ہے وہ اچھی نہیں میرے بھائی اچھی ہوا ہے نیک عمل ہوا ہے جو جس پر کتاب اللہ سنت رسول کی مہر ہوگی اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ان جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا نیک عمل وہی ہوگا جس پر کتاب اللہ سنت رسول کی مہر ہوگی لہذا ہمیں ان تمام بدعات سے بچنے کی ضرورت ہے اور بدعات کی معرفت بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اللہ ہمیں ہر بدعات سے محفوظ رکھے شرک سے محفوظ رکھے نبی کی سنتوں پر اللہ رب العمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ہمارے گناہوں کو ہماری معاشیتوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو اور مستحکم کرے اللہ تعالیٰ صحابہ سے ہمارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کرے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے دین اسلام پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلم توحید جاری ہو وفات کے بعد اللہ ہر بلامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاظ نصیب فرمائے اپنے نبی کے حوض سے پائے نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں پرسرات پار کرائے اور اللہ ربان القیامت کے دن ہمیں صحابہ انبیاء شہدا صالحین جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے ان کی مائیت نصیب فرمائے امین بارک اللہ علیہ ولقم فرقان ندیم الفاع ویاکم بالآیات و ذکر حکیم ابن تعالیٰ جواد الکریم ملکم ملکمبروف الرحیم الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله